حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ زماد مکہ آیا وہ قبیلہ شنوا سے تھا اور آسیب کا دم کیا کرتا تھا جسے لوگ ریح کہتے تھے یعنی ایسی ہوا جو نظر نہیں آتی اثر کرتی ہے اس نے مکے کے بے وقوفوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے نعوذ باللہ اس نے کہا اگر میں اس آدمی کو دیکھ لوں تو شاید اللہ اسے میرے ہاتھوں شفا بخش دے کہا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 اس کا کوئی شریک نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس اس کے کے رسول ہیں بعد کہا وہ بول اٹھا اپنے یہ کلمات مجھے دوبارہ سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ کلمات اس کے سامنے دہرائے اس پر اس نے کہا میں نے کاہنوں جادوگروں اور شاعروں سب کے قول سنے ہیں میں نے آپ کے ان کلمات جیسا کوئی کلمہ کبھی نہیں سنا یہ تو بہرے بلاغت کی تہ تک پہنچ گئے ہیں اور کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ساتھ اسلام پر بیعت کرتا ہوں کہا تو اس نے آپ کی بیعت کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیری طرف سے تیری قوم کے اسلام پر بھی تیری بیعت لیتا ہوں اس نے کہا اپنے قوم کے اسلام پر بھی بیعت کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے ایک سریعہ یعنی چھوٹا لشکر بھیجا وہ ان کے قوم کے پاس سے گزرے تو امیر لشکر نے لشکر سے پوچھا کیا تم نے ان لوگوں سے کوئی چیز لی ہے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا میں نے ان سے ایک لوٹا لیا ہے اس نے کہا اسے واپس کر دو کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ